الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله وحده شريك له اللہ بلعالمین واشد اللہ شریق اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ وسلم و صحاب و منی وسن سنتین الباد معذرین وسام عین و مشاہدین و مشاہدات الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے ہر پیر کو آپ کے سامنے ایسی بدعات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کتاب و سنت اور سلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں ان کا حکم بیان کیا جاتا ہے اور ان کی بدعت ہونا یہ چیز ثابت کی جاتی ہے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خود ساختہ وظائف بدعت ہیں ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہت سارے وظیفے کرتے ہیں اور یہ وظیفے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہ وظیفہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا سے ثابت ہو تو انسان اس پر عمل کرے گا لیکن اسے وظیفہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسے دعا کہیں اذکار کہیں وظیفہ تو وہ ہوتا ہے جسے لوگ بناتے ہیں وہ اصل وظیفہ ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اسے وظیفہ بھی کہہ دیتے ہیں حالانکہ وظیفہ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا عمل ہے ذکر ہے دعا ہے لہذا اسے وظیفے سے تعبیر کرنا بھی صحیح نہیں ہے آپ سے جو چیزیں ثابت ہیں جیسے فرض نماز کے بعد آپ جو اسکار پڑھتے تھے جن صورتوں کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے یا صبح و شام کی دعائیں ہیں یا اس طریقے سے کوئی انسان کوئی معذور یا عیبدار انسان کو یا یا اس طریقے سے مصیبت زدہ انسان کو دیکھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے تو ان ساری چیزوں کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے انسان وہ عمل کرے گا لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ بیماری سے بچنے کے لیے یا کسی کام کے غرض سے یا اس طریقے سے اور کوئی ان کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کچھ علماء کے پاس جاتے ہیں ان کے جو اپنے علماء ہوتے ہیں صوفیوں کے پاس جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان سے کچھ وظیفہ لیتے ہیں کہ بھئی مجھے نوکری نہیں ملتی ہے تو آپ کو وظیفہ دے گا کہ آپ یہ فلاں عبارت کیا کریں ہر وقت یا کوئی وقت بتا دے گا کہ فلاں وقت اتنی بار آپ پڑھیں آپ کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور اس طریقے سے آپ کے پیچھے کوئی آدمی نہ ہو کیفیت بھی بتاتے ہیں وقت بھی بتاتے ہیں عدد بھی بتاتے ہیں کتنی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے جیسے طریقے سے انسان تجارت کرتا ہے اس کو نفع نہیں ہوتا خسارہ ہو جاتا ہے تو کسی پیر کے پاس جاتا ہے اور کسی سجادہ نشی کے پاس کسی صوفی کے پاس تو کہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیے اتنی بار اور پیچھے مت مڑیے گا دائیں طرف مت دیکھیے گا بائیں طرف مت دیکھنا آگے جو ہے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو غافل کر دے نہ جانے کیا کیا کیفیتیں اور کیا کیا صورتیں اور حیتیں بتاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ حرام ہیں سب بدعت کہلاتی ہیں اس میں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرکیاں ہیں جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یا اسرائیل یا بدو یا بدو یا اس طریقے سے اور کچھ بتاتے ہیں جن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا ذکر ہوتا ہے اسے یاد کرنے کا ذکر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ شرکیہ وظیفہ ہوگا جو کسی بھی شیطانی وظیفہ ہوگا جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا کچھ وظیفے لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ کو پکارا جاتا ہے مثال کے طور پر یا سلام کہتے ہیں یا ودود کہتے ہیں یا رحیم کہتے ہیں کہیں گے اسے تین سو تیرہ بار پڑھنا اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا یا سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد پڑھنا سورج ڈوبنے سے دس منٹ کے پہلے پڑھنا کھڑے ہو کر کے پڑھنا ایک ٹانگ اٹھا کر کے پڑھنا اور اس کو نکالتے وقت اس طریقے سے کرنا اور یعنی اس کچھ ایسی حیتیں اور شکلیں بتاتے ہیں جو قطام جائز نہیں ہے یہ سب دین کے اندر نئی چیز ہے بدعت ہے اگر سے آپ یا ادود کہیں یا رحمان کہیں کیونکہ اللہ کے نام سے دعا کرنا اللہ کو پکارنا یہ صحیح ہے لیکن آپ جب پکاریں گے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کا بھی کہنا آپ کے لیے ضروری ہے یا سلام شریف کہنا یا ودود کہنا یا اللہ یا اللہ یا صرف اللہ اللہ کہنا یا صرف اللہ ہو اللہ ہو کہنا یہ سب خود ساختہ اور طریقے سے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے وظیفے ہیں صرف اللہ کوئی ذکر نہیں ہے صرف اللہ کوئی وظیفہ نہیں ہے صرف یا سلام کہنا کوئی وظیفہ نہیں ہے یا رحمان یا ودود کہنا کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے آگے بھی آپ کو کہنا ہے کیا مطلب اس کا یا رحمان کا آپ جب نہیں اپنی بات بیان کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اللہ بہتر جانے یا رحمان کا مطلب کیا ہے آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اقرار کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں کوئی چیز آپ نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے اس سے معنی کی وضاحت نہیں ہوتی تو صرف یہ اللہ کہنا صرف اللہ کہنا اللہ اللہ کہنا صرف لا الہ پڑھنا یا صرف اللہ پڑھنا جیسا کہ صوفیہ لوگ کہتے ہیں اور یہ سارے وظیفے انہیں لوگوں کے یہاں پائے جاتے ہیں جو اہل بدعت ہوتے ہیں جو اہل بدعت ہوتے ہیں صوفیہ ہوتے ہیں جو اور بہت سارے لوگ ان میں جو شرکیہ کاروبار کرتے ہیں شرک کرتے ہیں ان کے یہاں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو صلب صالحین کی روش پر چلتے ہیں صلب صالحین کے عقید اور منحج کو اپناتے ہیں ان کے یہاں الحمد یہ ساری بدعات اور خرافات نہیں پائی جاتی تو صرف اللہ کہنا یا صرف یا رحمان یا سلام کہنا یہ ذکر نہیں ہے یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم بے رحمت کیا استغیث اے حی اور قیوم زندہ رہنے والے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد چاہتا ہوں یہ آپ کہتے تھے صرف یا حی یا قیوم نہیں کہتے تھے صرف یا اللہ نہیں کہتے تھے اس کے بعد بھی آپ کو اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے ربنا اب لنا فلنا بول اخوان الدینہ سبقونا بل ایمان اور اب بنا دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا ذابنا اور اب بنا حب لنا منا اضوا جینا قرۃ عم صرف ربنا ربنا اے اے رب رب اے رب یا رب یا رب کہنا یہ ذکر نہیں ہے جب تک کہ انسان پورا ذکر نہ کرے اللہ کسول صلی اللہ علیہ سلمات افضل ذکر الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے یہ پڑھے انسان سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف اللہ پڑھنا صرف اللہ اللہ پڑھنا یہ ذکر نہیں ہے یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے تو لہذا یہ سارے وظیفے باطل ہیں یہ سارے وظیفے غلط ہیں کوئی شادی کرنے کے لیے کوئی تجارت کے لیے کوئی صحت کے لیے کوئی کاروبار میں نفع کے لیے کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسی کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے یا کسی پر سحر کرنے کے لیے اس طرح کا لوگ وظیفہ کرتے ہیں جو سراسر حرام اور ناجائز ہے اس طرح کا وظیفہ انسان کے لیے قطع جائز نہیں ہے کار ثواب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ غلط ہے ایسا کرنا ایسا کرنا غلط ہے کچھ لوگ مختلف کیفیات بتائیں گے آپ کو کچھ لوگ تو ایسی چیزیں بتائیں گے وظیفہ جو ثابت بھی نہیں ہے یا اس میں کچھ ثابت ہے تو کچھ اپنی طرف سے داخل کر دیتے ہیں جو اللہ کے سل کے الفاظ نہیں ہوتے ہمارے نبی کی مبارک زبان سے وہ نکلے نہیں ہوتے تو اس میں کیسے انسان کو لیے جو خیر ہوگا کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پوری رات جاگنا پڑتا ہے کوئی خاص وقت ہوتا ہے خاص حیت ہوتی ہے اس پر لوگ پڑھتے ہیں تو یہ جو وظیفے خود ساختہ ہیں بنائے ہوئے لوگوں کے وہ سراسر کیا ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر بدعات ہیں دین کے اندر بدعات ہیں اللہ نے فرمایا عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو سخت محنت اور تکلیف میں ڈالنے والے ہوں گے اور پھر کیا ہوں گے لیکن وہ ان کی ساری محنت برباد ہو جائے گی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ لوگ چلے جائیں گے کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں آتا نہ صحابہ سے صلب صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب رائے گا اعمال ہیں برباد اعمال ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ وہ لوگ دیتے ہیں جو صلب صالحین کے منحج پر نہیں ہوتے جو چلہ کشی کرتے ہیں اور چلہ کشی کے دوران بھی وہ لوگ حرام چیزوں کے ارتکاب کرتے نا عزب اللہ قرآن پر غسل کرنا قرآن پر تھوکنا حیض اور ناپاک خون سے پانی ناپاک پانیوں سے قرآن کریم کا لکھنا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نوز اللہ قرآن پر غلازت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا سر کرنا یہ جو کشی کرتے ہیں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے وظیفہ انسان کو دیتے ہیں اس طرح کا کام لوگوں کو دیتے ہیں لہذا اس طرح کا وظیفہ یہ ثابت نہیں وہی وظیفہ کریں یا وہی عمل کریں جو اللہ سے یا اس کے نبی سے ثابت ہو قرآن اس کا ذکر ہو قرآن کی دعائیں اس کو پڑھیے الحمد یا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ان کو آپ پڑھیے یا اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریے اللہ کو یاد کیجیے لیکن صرف اس طرح کے وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا سلام یا اس طریقے سے اور کوئی حیت اور شکل بنا کے کہنا کوئی طریقہ بتا کے کرنا کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے آپ ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا ایک ہاتھ اٹھا کر کے رکھنا اور ایسے وقت پہ کرنا ہے اور ایسی جگہ پہ جا کے کرنا ہے تنہائی میں کرنا کوئی انسان آپ کو نظر نہ آئے اندھیرے میں کرنا ہے تاریکی میں کرنا ہے کوئی وہاں پر اجالا اور روشنی نہ ہو تو اس طرح کی جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس طرح کی جو حیات اور کیفیات بتائی جاتی ہیں وہ سراسر بدعت ہے دین کے اندر حرام اور ناجائز ہیں لہذا ان سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیز پائی جاتی ہے بہت ساری عورتیں صرف اللہ اللہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور سنا اللہ اللہ اللہ اللہ وہی صرف کریں گے اور اس کے آگے کچھ نہیں کہیں گے تو یہ ساری چیز میرے بھائی بالکل صحیح نہیں طریقے سے کرنا یہ بدعت کے زمرے کے اندر یہ چیز آتی ہے لہذا آپ دیکھیں پرانے کریم میں جہاں بھی اللہ نے جو بیان فرمائی ہے ربنا جہاں بھی بیان کیا اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ہے ربنا آتنا فی دنیا ہنسنا اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بہتر بہتر چیز عطا فرما آخرت کے اندر بہتر چیز عطا فرما یہ دعا کیا جاتا تھا یہ نہیں کہ صرف ربنا کہہ دیا اس کے بعد بات ختم ہو گئی اس کے بعد کیا ہے انسان کو اسے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اللہ کو بتانا ہے اس کو تو یہ جو اگر یہی ہو کہ اللہ کے نام ہی کو پکارا جاتا ہے یا رحمان یا رحیم ہی کہا جاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اور پھر اس کو تعداد کے ساتھ کتنے تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے ایک سو ایک بار آپ کو پڑھنا ہے اتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں اسے کب زیادہ نہیں کر سکتی یہ کہاں سے لے کر کے آپ آئے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے جن چیزوں کے بارے میں ہمارے بھی نے فرمایا اس کی تعداد کا انسان خیال رکھے گا لیکن جس کے بارے میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے کیا ہے ایسا کرنا یہ غلط ہے یہ دین کے اندر نئی چیز بدات ہے تو خود ساختہ وظائف بھی آج ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے رائج ہیں کوئی کوئی وظیفہ ایسا جسے لوگ لاکھ لاکھ بار پڑھتے ہیں ایک لاکھ ایک بار پڑھنا ہے سوا لاکھ بار پڑھنا یا سلام یا اس طریقے سے یا ادود یا مغیث اور پتہ نہیں کیا کیا اس طریقے لوگ لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں تو اپنے آپ کو برباد کرنا ہے وقت صرف کرنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے محنت رائے گا جانے والی ہے اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ ذرات کی شکل میں قیامت کے دن اڑا دے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا سنت کے دائرے میں رکھیے رہیے کتاب و سنت پر رہیے صلاب صالین کے عقید اور منہج پر رہیے اور جو اہل بدعات ہیں اور اس طریقے سے خرافات کرنے والے لوگ ہیں صوفیہ ہیں چلا کشی کرنے والے لوگ اور اس طریقے سے شرک اور خرافات و بدعات کرنے والے لوگ ایسے لوگوں کے راستے سے دوری اختیار کیجیے یہ لوگ دین کے ڈاکو ہیں دین کے لٹورے ہیں اور اس طریقے سے دنیا کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ دنیا کے ڈاکو سے صرف آپ کا مال برباد ہوتا ہے دین کے جو لٹیرے ہیں آپ کے دین کو لٹ کر کے جاتے ہیں شرک بدعت خرافات کے اندر ملوث کرتے ہیں لہذا دین کے جو لٹیرے ہیں ان سے حفاظت اور زیادہ ضروری ہے دنیا کے لٹیروں سے اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے دین آسان ہے الحمد للہ مجید موجود موجود ہے اور حدیثیں موجود ہیں سلفی اور علماء کتاب و سنت پر چلنے والے علماء موجود ہیں کوئی آپ کو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت ہو آپ ان کے پاس جائیں انشاءاللہ اللہ وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے اور اس طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق آپ کو اسکار بتائیں گے اور اس طریقے سے دین کے مطابق آپ کو عمل کرنے کا کی تلقین کریں گے ایسے لوگوں کے پاس آپ جائیں ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو دین برباد کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور اللہ ہر ایسے لٹوروں سے ڈاکوؤں سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہاں دین بھی جاتا ہے دنیا بھی جاتی ہے اور دونوں کا خسارہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے امین وہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ